نعمت ہے کہ ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے نبیوں کو بھی پیغمبروں کو بھی اولیاء اللہ کو بھی کتب اور ابدال کو بھی اور انسان سے آگے بڑھ کر کے جانوروں کو بھی پرندوں کو بھی کیڑوں مکوڑوں کو بھی جنگل کے جانوروں کو بھی ہر ایک کو ہدایت ضروری ہے ہدایت کے بغیر کسی کا کام نہیں چلنے والا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا آفا کل شعین خلقہ سما ہدا اس میں وہ ہدایت کا بیان ہے جو ہر ایک کے لیے ضروری ہے انسان کے لیے جانور کے لیے جنات کے لیے ہر ایک کے لیے اور ایک دوسری ہدایت ہے جس ہدایت کا تعلق ہے آخرت کے ساتھ ایمان کے ساتھ یہ دو طرح کی ہدایت ہے ایک وہ ہدایت ہے جس کی برکت سے انسان دنیا میں اللہ تعالی نے اس کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اس کے مطابق زندگی گزارے انسان بھی جانور بھی جنات بھی کیڑے مکوڑے بھی پرندے بھی ہر ایک جس کے لیے جو ذمہ داری اللہ نے رکھی ہے اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے وہ زندگی گزارے اس کی ہدایت اس کو اللہ تعالی نے ہر ایک کے لیے عام رکھا اور ایک دوسری ہدایت ہے جس کا تعلق ایمان سے ہے جس کا تعلق آخرت سے ہیں یہ اللہ نے انسان اور جنات دو مخلوق کو عطا فرمائی اب یہ ہدایت ہے کیا چیز ہم بہت سنتے ہیں ہدایت ہدایت ہدایت کا مطلب ہوتا ہے یہ ایک نور اور روشنی ہے جس کی برکت سے انسان صحیح اور غلط کو اچھے اور برے کو نفع اور نقصان کو خیر اور شر کو پہچان لیتا ہے یہ ایک نور ہے جس کی روشنی میں جس کی برکت سے اپنے لیے کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے کس میں خیر ہے کس میں شر ہے کس میں بھلائی ہے کس میں نقصان ہے کس میں نفع ہے کس میں ضرر ہے اس کو انسان پہچان لیتا ہے یہ ہے ہدایت اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ ہدایت ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی کے قبضے میں بھی نہیں رکھا اپنے قبضے میں رکھا اسی لیے صاف اعلان فرما دیا ان کا لاتحدی من احببتا ولاکن اللہ ولاکنشا اے نبی آپ جس کو چاہتے ہیں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہدایت تو اللہ جسے چاہتے ہیں اسے عطا فرماتے ہیں اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا ہدایت کو البتہ یہ بات ہے کہ ہدایت ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کے حاصل کرنے کے دو یقینی ذریعے ہیں ایک ذریعہ ہے ہدایت کے حاصل کرنے کا دعا اور دوسرا ذریعہ ہے دعوت یہ دو ذریعے ہیں ہدایت کو حاصل کرنے کے دعا اور دعوت اسی لیے ہم کو یہ دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے بلکہ ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم ہدایت کی دعا نہ مانگے نماز میں نقص رہتا ہے کمی رہتی ہے چاہے فرض ہو چاہے نفل ہو چاہے واجب ہو چاہے قضا ہو چاہے ادا ہو کوئی بھی نماز ہو جب تک آدمی اللہ سے ہدایت کی دعا نہ مانگے وہاں تک وہ نماز میں نقص اور کمی رہتی ہے اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ ہدایت کتنی بڑی دولت ہوگی کہ ہر ہر نماز کے اندر ہدایت کے مانگنے کا اللہ نے حکم دیا ہے دن سیرات المستقیم دن سیرات المستقیم اے اللہ تو ہمیں سیدھے راہ کی ہدایت عطا فرما دے یہ دعا کا حکم دیا اللہ نے اور بعض منقول دعاؤں میں ایک دعا یہ آئی ہے اللہ ہدینا دینا واہدی بینا اے اللہ تو ہمیں بھی ہدایت عطا فرما اور ہماری ذات کو دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے یہ بہت زبردست دعا ہے بہت چھوٹی لیکن بہت زبردست دعا ہے اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کرو اللہ ہدینا واہدی بینا اے اللہ پہلے ہم ہدایت کے محتاج پھر ہمارے ذریعے سے تو دوسروں کو ہدایت عطا فرما اور عجیب بات یہ ہے کہ جب انسان ہدایت کی دعوت لے کے چلتا ہے دین کی دعوت لے کر کے چلتا ہے تو اس کا سب سے پہلا فائدہ دائی کی ذات کو ہوتا ہے بعد میں جو ہے دوسروں کو ہوتا ہے ہم روزانہ صبح میں سورج کو دیکھتے ہیں یہ روشنی کا دائی ہے صبح میں نکلتا ہے دن بھر وہ اپنی محنت کرتا ہے یہ روشنی کی دعوت لے کر نکلتا ہے پورے عالم کے اندر کوئی انسان اس کی روشنی سے فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے سورج کے نکلتے ہی وہ لال ٹکیے والا سورج دھیرے دھیرے جیسے آگے چلتا ہے خود روشن ہو جاتا ہے اسی طریقے سے جب ہم ہدایت کی دعوت کو لے کر کے چلیں گے تو چاہے دنیا میں کوئی ہماری دعوت سے فائدہ اٹھائے نہ اٹھائے پہلے دائی کی زندگی میں اللہ تعالی ہدایت کا نور عطا فرماتے ہیں یہ بہت زبردست فائدہ ہے کہ خود دائی کی زندگی روشن ہو جاتی ہے اس کی زندگی کے اندر ہدایت کا نور آتا ہے تو یہ دو یقینی ذریعے ہیں ہدایت کے آنے کے ایک دعا اور ایک دعوت ان دو ذریعوں کے برکت سے اللہ تعالیٰ زندگیوں کو ہدایت کی روشنی سے منور فرماتے ہیں اور عجیب بات ہے میرے بزرگوں حضرت آدم نبینا نبی نا وسلام سے لے کر آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلاط سلاط وسلام کی دعوت کے اندر سب سے بڑی دعوت وہ ایمان اور ہدایت کی دعوت تھی سب سے بڑی دعوت ایمان کی ہدایت کی اے لوگوں ایک اللہ کی بندگی کرو ایک اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو ایک اللہ سے ہونے کا یقین پیدا کرو ایک اللہ کرنے والے ایک اللہ روزی دینے والے ایک اللہ نفع پہنچانے والے ایک اللہ نقصان دینے والے ایک اللہ بیماری اور شفا دینے والے وہی اللہ ہمارے دنیا اور آخرت کے تمام کاموں کے نگران اس ایک اللہ کے یقین کی دعوت یہ تمام نبیوں کی دعوت میں پہلے نمبر کی دعوت تھی اس لیے ہم کو اللہ کی بات کو اتنا بولنا ہے اتنا بولنا ہے کہ دل اور دماغ کی دنیا سے اللہ کے علاوہ کا دھیان نکل جاوے اللہ کے علاوہ کا دھیان نکل جاوے اور دل کی سوچ دماغ کی سوچ ایک اللہ کی طرف ہو جاوے کہ ایک اللہ کرتے ہیں ایک اللہ سے ہوتا ہے ایک اللہ سے ہمارا تعلق ہمیں مضبوط کرنا ہے یہ ایمان کا خلاصہ ہے ایمان کا لب لباب امام کا ایمان کا نچوڑ کہ ایک اللہ کے ساتھ ہمارا یقین ایسا مضبوط ہو جائے کہ پھر غیر اللہ کا یقین ہمارے دلوں سے نکل جائے اللہ کے سوا کا دھیان نکل جائے اس لیے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی زبردست بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں بھائیوں اللہ نے ہمارا کام بہت آسان کر دیا ہے بہت آسان کر دیا ہے ہمیں تو ہدایت کی دعا کرنی دعوت دینی ہمیں کسی کو ہدایت دینی نہیں ہے کہ اگر ہمیں ہدایت دینی ہوتی تو ہمارا کام مشکل ہو جاتا یہ انسان دنیا کی فانی چیزوں کے بارے میں بخیل ہے تو ہدایت جیسی نعمت کے بارے میں پتہ نہیں کیسی بخیلی کرتا ہے اللہ نے ہمارا کام بہت آسان کر دیا حضرت جی فرمایا کرتے تھے دعا کرو دعوت دو ہدایت دینا ہمارے قبضے میں اللہ نے نہیں رکھا اور کتنی دعوت دینی کتنی محنت کرنی ہدایت کے لیے فرمایا کرتے تھے بھائیو اتنی محنت کرو اتنی محنت کرو کہ اللہ کو ہماری محنت پر پیار آ جائے پیار آ جاوے اللہ کو ہماری محنت پر وہ پیار جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت پر آتا تھا لباخ منو بحاد الحدیث اصفا آپ اتنی محنت کر رہے ہیں اتنی جد و کرتے ہیں اتنی دوڑ دھوپ کرتے ہیں اتنے اپنے آپ کو تھکاتے ہیں کہ ڈر یہ ہے کہ آپ ہدایت کی محنت میں اپنے آپ کو ہلاک کر دے رہے ہیں کہ اللہ کو پیار آ جاوے ہماری محنت پر اور ایسا پیار اللہ کو آ جاوے کہ اللہ تعالی ہدایت کے عالمی فیصلے فرما دے اتنی محنت ہمیں کرنی ہے تو یہ چیز پہلے نمبر کے اوپر تمام انبیاء امبیال و وسلام کی دعوت کا خلاصہ لب لباب نچوڑ کہ ایک اللہ سے ہونے کا یقین ایک اللہ پر بھروسہ ایک اللہ سے تعلق ایک اللہ کا یقین ہمارے دل دماغ کے اندر آ جائے اللہ پر یقین ہمارا مضبوط ہو جائے یہ ہے پہلے نمبر ایمان کا خلاصہ اور آگے میرے بزرگوں میں آپ سے کیا عرض کروں اس آسمان کے نیچے اس دھرتی کے اوپر سب سے بڑے دائی میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دیتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں قم الا او انقص او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا اے نبی راتوں کو ہمارے سامنے کھڑے ہوئیے ہمارے سامنے کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھو تحجد پڑھو اور ہمارے سامنے کھڑے ہو جاؤ آدھی آدھی رات پونی پونی رات پوری پوری رات ہمارے سامنے کھڑے ہو اور ہماری عبادت کے اندر مشغول رہو اس لیے کہ ان لکفن فن نہاری سبحن طویلا آپ دن میں بہت بیزی رہتے ہیں بہت مشغول رہتے ہیں اور قسم ہے اللہ پاک کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشغولی دکان کھیتی باڑی کاروبار نوکری ملازمت اس کی نہیں تھی اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت دینے کی مشغولی تھی لیکن پھر بھی کیا فرمایا آپ کی دعوت میں جان آئے گا آپ کی دعوت میں روح پڑے گی راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کے سامنے نماز میں اپنے آپ کو تھکانے سے آپ رات کو اٹھیے اور آپ اللہ کے سامنے تحجد کی نماز پڑھیے اور اس نماز کو اللہ تعالی کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ بتایا گیا عقیم صلا ذکری نماز کی پابندی کرو پانچوں فرض کی نوافل کی سنت کی تحجد کی اس سے میرا دھیان پیدا ہوگا میری ذات سے تعلق پیدا ہوگا عقیم صلاط ال ذکری ہماری نماز ایسی ہو اللہ اکبر کہ جس نماز کی برکت سے اللہ تعالی آسمان سے تین تین ہزار فرشتوں کی جماعت کو دنیا میں اتار دے کیا تھا بدر کے میدان کے اندر کون سی طاقت تھی وہ رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے سامنے سجدہ کرنا اور سجدے کے اندر دل بلا کے گڑ گڑا کے اللہ تعالی سے مانگنا اور ایسا مانگنا کہ اس ایک رات کے سجدوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تین ہزار ملائکہ کو دنیا میں اتار دیا ہے کا یہ نماز دوسرا نمبر دعوت کے کام کا کا اس سے اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا اللہ سے تعلق قوی ہوگا ہمارے یہاں بہت سال پہلے واپی میں پورے گجرات کا اجتماع ہوا تھا تو اس وقت ایک آدمی حضرت جی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اجتماع کے دوسرا دن تھا یا تیسرا دن تھا اور اس نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اجتماع گاہ کے اندر اور پھر اس نے کہا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ امت کے اندر محنت تو ہو رہی ہے لیکن راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے مانگنے میں بہت کمی آئی ہے جو اصل پاور ہے جو اصل جان ہے راتوں کو اٹھنا تحجد کے اندر نماز پڑھنا پھر اللہ کے سامنے آنسو بہا کر ہدایت کے فیصلے کرنا فیضا فرغ تفن سب ولا ربی کا فرغ جب آپ دعوت کے کام سے فارغ ہو جائے تو پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو تھکاؤ راتوں کو اٹھ کے مانگنا اللہ کے سامنے کھڑے ہونا خدا کی در خزانوں سے ہدایت کو مانگنا اور میرے بزرگوں عجیب بات یہ ہے کہ انسان ہدایت والے راستے کے اوپر اس وقت تک نہیں چل سکتا جب تک کہ دین کا مکمل علم زندگی کے اندر نہ ہو اسی لیے تیسرا نمبر رکھا علم اور ذکر کا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات کے اندر ہیں کہ میرے کام کا خلاصہ یہ ہے میرے کام کا حاصل یہ ہے کہ لوگوں کے اندر دین کے حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو جائے اور پھر یہ مکمل دین کو حاصل کرے اور مکمل دین کو حاصل کر کے مکمل دین پر عمل کرنے والے بنے کا یہ میری محنت کا خلاصہ ہے میری محنت کا لب لباب ہے میری محنت کا نچوڑ ہے کہ پوری امت کے اندر دین کے سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے رغبت پیدا ہو جائے ایسا شوق ایسی رغبت کہ امت پورے دین کو سیکھے اور پورے دین پر عمل کرنے والے بن جائے اور اسی کا حکم دیا اللہ نے قرآن میں یا اوحلہ آمن دخلو فی سلم کافا پورے اسلام میں آؤ پورے ایمان میں آؤ پورے دین میں آؤ پورے دین کے اندر آ جاؤ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پانچ چیزوں کے اندر دین آئے گا تو دیندار کہلاؤ گے پانچ شعبوں میں دین آئے گا تو تمہارا ایمان دین اسلام مکمل کہلائے گا نمبر ایک ایمان عقائد ہمارے عقیدے درست ہو نمبر دو ہماری عبادات درست ہو نماز زکات روزہ حج نمبر تین ہماری معاشرت درست ہو شادی بیاہ گھروں میں رہنا نمبر چار ہمارے معاملات درست ہو کاروبار تجارت لین دین یہ ہمارے درست ہو اور نمبر پانچ ہمارے اخلاق درست ہو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب عقائد میں عبادات میں معاشرت میں معاملات میں اخلاق میں جب یہ پانچ شعبوں کے اندر دین آئے گا تو ہماری زندگیوں کے اندر دین مکمل ہوگا اور آگے بہت درد سے فرمایا کرتے تھے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کہ مسلمان بھائیوں آج ہم نے جس کو دین سمجھا ہے وہ دین نہیں ہے بلکہ دین کا دھوکہ ہے جس کو دین سمجھا وہ دین کا دھوکہ ہے ہمارا حال ان اندھوں کی طرح ہے جو چند اندھے ایک ہاتھی کے ارد گرد جمع ہوئے کسی نے زندگی میں ہاتھی نہیں دیکھا کسی اندھے نے ہاتھی کی سونڈ پکڑ لی تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہاتھی جو ہے نا پانی کے پائپ کی طرح ہوتا ہے کسی نے ہاتھی کا پیر پکڑ لیا تو کہنے لگا کہ ہاتھی جو ہے کھمبے کی طرح ہوتا ہے کسی نے ہاتھی کی دم پکڑ لی تو کہہ رہا ہے کہ ہاتھی رسے کی طرح ہوتا ہے حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ تمام کے تمام اندھے جھوٹے ہیں یہ پائپ جیسی مثال صرف سونڈ کی ہے وہ مکمل ہاتھی نہیں یہ کھمبا ہاتھی کا پیر ہے مکمل ہاتھی نہیں یہ رسا ہاتھی کی دم ہے مکمل ہاتھی نہیں آج ہمارا حال بھی یہی ہو چکا ہے کہ جس نے نماز لے لی وہ سمجھ رہا ہے کہ یہی دین ہے دین نام ہے پانچ شعبوں کے اندر دین کے آنے کا عقائد عبادات معاملات معاشرت اخلاق جب یہ پانچ شعبوں میں دین زندہ ہوگا تب جا کر کے ہم اپنے آپ کو دیندار کہلانے کے قابل بنیں گے من خلو فل پورے اسلام میں آ جاؤ پورے دین کے اندر آ جاؤ پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ اور یہ کب ہوگا جب دین سیکھیں گے اسی لیے تیسرا نمبر رکھا علم کا اور اس کے ساتھ جوڑ دیا ذکر کو عجیب چیز ہے علم کو ذکر کے ساتھ جوڑا اور میں آپ کو بتلاؤں کہ اللہ کے نبی دین کے سب سے بڑے دائی ہوتے ہیں سب سے بڑے دائی دیکھو وہ دو دائی جا رہے ہیں دین کی دعوت لے کر کے حضرت موسا اور ہارون علا نبی والے ہی سلاد وسلام دین کی دعوت لے کر کے جا رہے ہیں تو اللہ سبحان تعالیٰ ان سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ولا تنیا فی ذکری قرآن میں ہے اے موسا اور ہارون تم دونوں فرون کے دربار میں میرے دین کی دعوت لے کر کے جا رہے ہو لیکن میرے ذکر میں میری یاد میں کوتا ہی مت کرنا یہ ذکر تو جان ہے دائی کی اس لیے فرمایا صبح شام تسبیح کی پابندی کرو فجر کے بعد تین تسبیح اثر کے بعد تین تسبیح اپنی تلاوت اپنا ذکر اپنی نمازیں اپنی قضا نمازیں اپنے اعمال کی پابندی اپنے اعمال کا اہتمام اسی لیے تیسرے نمبر پر علم کے ساتھ ذکر کو جوڑا ولا تنیا فی ذکری حضرت موسا اور ہارون علیہ السلام زبردست دین کے دائی فرون کے دربار میں جا رہے اور اللہ ان کو ہدایت دے رہے کہ جا رہے ہو لیکن ذکر میں کوتا مت کرنا میرا ذکر برابر پابندی سے کرتے رہے نا تو تمہاری دعوت کے اندر روح آئے گی جان بڑھے گی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ صبح صادق سے پہلے پہلے تو بارہ تسبیح کا ذکر مکمل فرما لیتے تھے تحجد تحجد کے بعد بارہ تسبیح کا ذکر یہ صبح صادق سے پہلے مکمل فرما لیا کرتے تھے ان حضرات کی یہ جو زندگی تھی راتوں کو اللہ سے مانگنا ذکر کرنا رونا اللہ کے سامنے جس کی برکت سے دین کے اندر جو ہے ان کے لیے دین کی محنتوں کو لے کے چلنا بہت آسان تھا اور تاریخ میں ایک عجیب بات صحابہ کے متعلق لکھی ہے ملک شام کے کسی محاذ کے اوپر صحابہ کرام کی ایک جماعت ٹھہری ہوئی تھی تو وہاں کے عیسائی بادشاہ نے اپنے جاسوس کو بھیجا کہ جو آئے ہیں لوگ عرب کے ان کے حالات معلوم کرو کہ ان کے حالات کیسے ہیں ان کے حالات کی رپورٹنگ کرو ان کی زندگی کیسی ہے تو اس ایک نصرانی جاسوس نے جا کر کے اپنے بادشاہ کو صحابہ کرام کے جو حالات بیان فرمائے وہ ہمارے لیے زبردست سبق ہے بڑی نصیحت ہے اس نے جا کر ایک بات تو یہ کہی کہ ان کے یہاں عدل اور انصاف کا ایسا زبردست ماحول ہے کہ بادشاہ کا بیٹا بھی اگر کوئی جرم کرے تو وہ اس کو سزا دیتے ہیں غریب اور بادشاہ کی انصاف کے بارے میں کوئی جو ہے فرق نہیں ہوتا غریب قصور کرے بادشاہ کا بیٹا قصور کرے امیر قصور کرے غریب قصور کرے کوئی بھی قصور کرے سزا سزا ان کے اوپر سزا ہوگی اور دوسرا جملہ جو کہا وہ ہمارے لیے نصیحت ہے وب لئی روحبان و نہاری فرسان کہ جب رات ہوتی ہے تو جس طرح عیسائیوں کے یہاں راہب لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کیسے خلوت میں ان کے خیال کے مطابق عبادت میں مشغول ہوتے ہیں کہ یہ ان کی راتیں راہبوں جیسی ہوا کرتی ہیں کہ رات میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا مخلوق سے اپنے تعلق کو ختم کر کے خالق کی طرف پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ ہونا اس کے سامنے رونا بل بلانا اور جب صبح ہوتی ہے تو اپنی سواریوں پر سوار ہو کر کے زمین پہ پھیل جاتے ہیں راتوں کا رونا اور دن میں زمین پر پھیل جانا یہ صفت صحابہ کی اس نے جا کے اپنے بادشاہ کو بتلائی و بن وبن روحبان و بن نہاری تو بہت بڑی چیز ہے علم کے ساتھ ہے یہ تیسرا نمبر اور آگے چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا اکرام مسلم اور اس کے لیے خود حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ بڑی زبردست بات فرمایا کرتے تھے اے مسلمان بھائیوں تم ایمان والے نمبر کی برکت سے اکرام والے بن جاؤ دنیا تمہارے اکرام کو دیکھ کر کے ایمان والی بن جائے گی اللہ نے ایمان دیا ہے تم کو اس ایمان کی برکت سے تم اکرام کرنے والے بن جاؤ دنیا تمہارے اکرام کو دیکھ کر کے ایمان لانے والی بن جائے گی اور دیکھیے نا یہ بات تو اللہ نے دائیوں کو قرآن میں ارشاد فرمائی کہ حضرت موسا اور ہارون علیہ السلام جب فرون کے دربار میں جا رہے ہیں اس موقع کی جو ہدایات ہے وہ قرآن میں موجود ہے ایک ہدایت میں نے سنائی ولا تنیا فی ذکری ذکر میں کو مت کرنا اور ایک ہدایت کیا دی لہو قول کو لال لہو یتذکر او یخشا اے موسا اور ہارون فرعون کے پاس جا کر کے نرمی سے پیش آنا نرمی سے برتاؤ کرنا نرم نرم باتیں کرنا گرم گرم باتیں اس کے سامنے مت کرنا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاید کے ذیل میں لکھتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے اس انسان کو جو سب سے بڑے دائی ہے اپنے زمانے کے کا سوچو اس بات کو کہ آج اگر دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا دین کا دائی ہو جائے لیکن موسا علیہ السلام کے درجے پہ نہیں پہنچ سکتا اور جس کے پاس دعوت لے کے جا رہے ہیں وہ آدمی کیسا ہی کمی نہ ہو بدبخت ہو گنےگار ہو فاسق ہو فاجر ہو لیکن وہ فرعون جیسا بدترین نہیں ہو سکتا لیکن جب اتنے بڑے دائی کو اتنے بڑے بدبخت کے سامنے اللہ نے یہ حکم دیا قولا لہو قول لینا اکرام سے پیش آنا نرمی سے پیش آنا آپ کی بات اس کے دل کے اندر اتر جائے گی یہ صفت دائی کے اندر بہت ضروری ہم دوسروں کا اکرام کرنے والے بنے دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے والے بنے اور یہ تو وہ بات ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا حکم دیا یہ ایسی چیز ہے فبیما رحمت فظا غليظ القلب لنفضوا من حولك اے نبی آپ اللہ کی رحمت سے ان کے لیے نرم ہو جائیے شفیق ہو جائیے مہربان ہو جائیے حالانکہ صحابہ کا معاملہ کیا تھا جہاں حضور کے پسینے مبارک کا قطرہ گرے وہاں وہ اپنے خون کے قطرے بہا دیتے تھے جان نثار صحابہ فدا کار صحابہ سلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر مکہ کے جو مشرقین آئے تھے وہ حضور کے سامنے صحابہ کی فدائیت دیکھ کے دنگ رہ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے کا وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے صحابہ اس کو ہاتھوں ہاتھ اٹھا لے لیتے ہیں ایسے فدا تھوک مبارک ہوتا ہے کہ اس کو نیچے نہیں گرنے دیتے ایسی فدائیت کے باوجود ایسی محبت کے باوجود اللہ نے یہ حکم دیا لن تلہم آپ ان کے ساتھ نرمی سے اکرام سے پیش آئے ولو کن تفزن غلیز القلب اگر آپ کے اخلاق آپ کی زبان آپ کا برتاؤ ان کے ساتھ سخت ہوگا لنفت دو حولک یہ سب آپ کے پاس سے دور بھاگ جائیں گے فاف ان ہم بھول چک ہو جائے درگزر کرو وسطر لہم فر ان کے لیے اللہ سے معافی مانگو و شاور ہم فل امر مشورے کے اندر ان کو شریک کرو یہ حکم ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے فرمائے کہ اکرام لاؤ زندگی کے اندر آج بہت ضروری ہے کہ ہر مسلمان اکرام کرنے والا بن جائے اور یہ مسلم کی جو قید ہے نا وہ تو اسی لیے ہے کہ ہمارا زیادہ ملنا جلنا مسلمانوں کے ساتھ ہے باقی ہر ایک کے ساتھ ہمیں اکرام سے پیش آنا ہے زمین پر بسنے والی اللہ کی ایک ایک مخلوق کے ساتھ ہمیں اکرام کے ساتھ پیش آنا ہے اور سب سے بڑا اکرام یہ ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کے لیے راتوں کو اٹھ کر کے ہدایت کی دعائیں مانگیں اور دن میں ان کے گھر جا جا کر کے ایمان کی دعوت پہنچائے یہ سب سے بڑا اکرام ہے ان کا اکرام مسلم یہ نمبر رکھا گیا ہے اور میرے بزرگوں تمام کاموں کی جان یہ ہے کہ انسان اللہ کے لیے کرنے والا بنے اگر اللہ کے لیے نہیں کریں گے تو وہ عمل تو ہمارا بیکار ہو جائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے بڑے معاہد کتنے بڑے دائی لیکن اللہ تعالی کی بات وہ فرماتے ہیں قل ان سلاتی و نسخی و محیا و مماتی لاہ رب العالمین لا شریک لا میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا میری پوری زندگی ایک اللہ کے واسطے للہ رب العالمین ایک اللہ کے واسطے اسی لیے پانچویں نمبر پر رکھا اخلاص نیت کو کہ اس کے بغیر تو کام میں جانی نہیں پڑے گی اگر ہماری دعوت کے اندر دکھلاوا آ گیا اگر ہماری دعوت کے اندر دنیاوی غرض آ گئی تو میرے بھائیوں وہ دعوت ثواب کے بجائے وبال بنے گا اللہ کے واسطے ہم کرنے والے بنے اللہ کے لیے ہم دین کی دعوت دینے والے بنے ایک اللہ کو راضی کرنے کے واسطے وما امیرو اللہ لیا ابود اللہ مخلصین اللہ الدین خالص اللہ تعالی کے واسطے دیکھو ہجرت سے بڑا عمل کون سا ہو سکتا ہے ہجرت کتنا مبارک عمل فائنل ہجرت ماکان قبل ہو ہجرت کی برکت سے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں لیکن ایک آدمی ہجرت کرے کسی عورت کے ساتھ شادی کرنے کی نیت سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما دے فہجرت ہو الا ماں علئی کہ جس مقصد کے لیے ہجرت کی وہ مقصد اس کو مل گیا اللہ کی رضامندی اس کو نہیں ملے گی ہر عمل ہمارا ہمارا گھش میں جانا اللہ کے لیے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنا اللہ کے لیے مسجد والی جماعت میں بیٹھنا اللہ کے واسطے تین دن چالیس دن چار مہینے سال لگانا اللہ کے واسطے ہفتہ واری اجتماع میں آنا اللہ کے واسطے کوئی یوں کہے کہ آپ بہت دن سے آ نہیں رہے بہت دن سے آپ کا وقت نہیں لگا اس کے لیے نہیں میری ہر محنت اللہ کے واسطے اللہ مجھ سے خوش ہو جاوے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اس لیے پانچواں نمبر رکھا اخلاص نیت کو اور میرے بھائیوں حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمت اللہ علیہ جو نظام الدین مرکز پر ہوا کرتے تھے حضرت ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی نے ہدایت کو اور دین کو نقل و حرکت کے ساتھ جوڑا ہے جتنا محنت کریں گے گھروں سے باہر نکلیں گے اللہ اتنا اللہ تعالیٰ زندگیوں کے اندر دین کو اتاریں گے پھر آگے مثال دیتے تھے کہ مکہ مکرمہ وہاں ایک لاکھ نمازوں کا ثواب مدین پاک میں مسجد نبوی پچاس ہزار نمازوں کا ثواب لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کبھی بدر میں بھیجا کبھی احزاب میں کبھی عہد میں کبھی تبوک میں کبھی خندق میں کبھی حنین میں کبھی تائف میں یہ سارے سفر اس لیے اللہ تعالیٰ نے کروائے کہ سفر کی برکت سے اللہ تعالیٰ زندگیوں میں دین عطا فرمائیں گے جتنا حرکت کریں گے دین کے لیے نکلنا ہوگا سفر کرنا ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ زندگیوں کے اندر دین کو زندہ کریں گے اسی لیے چھٹا نمبر فرمایا کہ اپنے اوقات کو دین کے لیے فارغ کرو دین سیکھنے کے واسطے دین کے لیے اپنے اوقات کو اللہ کے راستے کے اندر فارغ کرو اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ میں آپ کو سنا دیتا ہوں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن دنیا سے تشریف لے گئے امت کو تین صفات پر چھوڑ کر کے تشریف لے گئے امت کو تین صفات پر چھوڑ کے تشریف لے گئے ان تین صفات پر امت کو لانا یہ ہماری محنت کا نچوڑ ہے فرمایا کرتے تھے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمبر ایک امت کا ہر ہر آدمی ایک ایک ایمان والا دین کو سیکھنے والا تھا ہر ایک میں دین کے سیکھنے کا شوق دین کے سیکھنے کے لیے وقت کو فارغ کرنا دین کے سیکھنے کے لیے اپنے جان مال کی قربانی دینا کا ایک صفت پوری امت میں اس وقت یہ تھی کہ امت کا ہر ہر فرد دین کو سیکھنے والا اور دوسری صفت تھی دین کو سیکھ کر کے دین پر عمل کرنے والا دین کو سیکھنا اور دین کے اوپر عمل کرنا اور تیسری صفت یہ تھی کہ امت کو انسانیت کو کامل اور مکمل دین کی دعوت دینا اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کے گئے تھے امت کا ایک ایک آدمی صحیح دین سیکھنے والا ہو صحیح دین پہ عمل کرنے والا ہو اور صحیح دین کی دعوت دینے والا ہو کا ہمیں بھی اتنی محنت کرنی ہے کہ امت کا ایک ایک فرد ان تین صفات کے اوپر آ جائے ہر ایک فرد کالا گورا عربی اجمی انگریزی اردو گجراتی ہندی عربی جاننے والا اجم کا رہنے والا دنیا کے گوشے گوشے کا رہنے والا ان تین صفات پر آ جائے صحیح دین سیکھے صحیح دین پہ عمل کرے اور صحیح دین کی دعوت کو لے کر کے چلنے والا ہو اور اسی پر اللہ کا وعدہ ہے ولزین جاہدینا لنا دین سب جتنی محنت کرو گے اتنا اللہ تعالی راستوں کو کھولتے ہوئے چلیں گے باقی میرے بزرگوں عالم کے اندر گمراہی کی محنتیں بہت تیزی سے چل رہی ہے اور امت میں ارتداد بہت تیزی کے ساتھ آ رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ امت اعمال کے اعتبار سے ارتداد کا شکار بن چکی ہے عقیدے کے اعتبار سے مرتد ہوئے اس سے پہلے پہلے کچھ محنت کر لو ارتداد کی عالمی لہریں چل رہی ہے ایسے زمانے میں ہماری ذمہ داری ہے ابھی دو مہینے پہلے ہم حضرت کے ساتھ ساؤتھ میں تھے برازیل ایک جمع چلا لگا کر کے آئی ایئرپورٹ سے آتے ہی سیدھی میری ان سے ملاقات میں نے کہا کارگزاری سناؤ تو انہوں نے کہا کہ وہاں حال یہ کہ ہم کتنی بستیاں ایسی چھوڑ کر کے آئے کہ جہاں عالیشان بنی ہوئی مسجدیں لیکن ان مسجدوں کے اندر نماز تو کیا کوئی گرد و غبار صاف کرنے والا بھی نہیں ہے اور ایک جگہ پر ایک عربی النسل بڑا بوڑھا مجھے کہنے لگا کہ اس شہر کے اندر ستر فیصد مسلمان ہیں لیکن اس مسجد میں نماز پڑھنے والا میں آخری آدمی ہوں جس دن میں مروں گا اس دن اس مسجد کو اللہ کے حوالے ستر فیصد آبادی والے علاقوں میں کا ایک آدمی نمازی اور وہ بھی یہ افسوس کر رہا ہے جس دن میں مروں گا اس دن یہاں پر کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا وہاں ہم نیوزی لینڈ گئے تھے ہفتہ واری اجتماع کے اندر امیر صاحب نے کہا دس دن کی ایک جماعت کی تشکیل کر دو بازو میں ایک آئرلینڈ کا نام بتلایا کہ وہاں کے حالات یہ ہے کہ اکتیس ہزار وہاں کے امیر صاحب نے ہم کو بتایا اکتیس ہزار الجزائر کے عرب مسلمان وہاں لا کر کے آباد کیے گئے کسی سیاسی مسئلے حد سے لیکن آج ان اکتیس ہزار مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ تمام کے تمام مرتد ہو کے عیسائی بن چکے ہیں ایک بھی اس میں ایمان والا بچا ہوا نہیں ہے یہ عالمی ارتداد کی لہریں اور محنتیں ہو رہی ہے اس میں ہماری ذمہ داری ہے اپنی جان اپنا مال اپنا وقت اپنی صلاحیت کو لے کر اللہ کے دین کو چمکانے کے لیے اپنی زندگی میں دین آئے اور عالم کے مسلمانوں اور انسانوں کی جناتوں کی زندگی میں دین آئے اس کی ہمیں محنت کرنی ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے واخر داوان الحمد للہ رب العالمین